الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم سورة النجم جاری تھی گزشتہ اور ایک عرصہ دراز کے بعد پھر اللہ تعالی نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی در درس قرآن ہو بہت عرصہ گزر گیا اس لیے شاید قوت حافظہ میں یہ بات اتنے قوی طریقے پر موجود نہ ہو کہ سورت کے آغاز میں کیا کہا تھا مختصر در مختصر یہ تھا کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے ستاروں کی قسمیں کھائی ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں نشانیاں ہیں اور ستاروں کی تخلیق کے مقاصد جو ہیں کتاب و سنت میں تین بیان کیے تھے جس کا ذکر ہو چکا ہے یہ قسمیں کھانے کے بعد اقتالہ شاہ نبو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ جو کتاب تاجدار رسالت فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تم تک پہنچی ہے یہ کتاب انسانی اور انسانوں کی دماغ کی اپج نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کردہ یا آپ کی گھڑی ہوئی اور بنائی ہوئی کتاب نہیں اور نہ اس میں کسی شیطانی یا باہر کے کسی انسان کی ملاوٹ کا کوئی اندیشہ ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اور جس ذریعے سے اتری ہے یعنی وحی لے کر آنے والے ملائکہ کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ وسلام ان کی قوت ان کی طاقت ان کا زی عظمت ہونا ان کا زبردست ہونا یہ تمام اس صورت میں بتایا اور یہ بتلایا کہ اتنے مضبوط واسطے سے یہ قرآن کریم تم تک یعنی دنیا کے انسانوں تک پہنچا تو بیچ میں جو واسطہ ہے وہ بہت زبردست رہا ہے یہ سورت کی زمایت کے بارے میں کافی اختلاف رہا ہے علماء میں اور زیادہ تر علماء دونوں طرف گئے ہیں اور بعض نے توقف کا مذہب اختیار کیا ہے زیادہ تر لوگ تو اس طرف کی گئے ہیں کہ اس میں دو مرتبہ حضرت جبریل علیہ سلاد والسلام کو ان کی اصلی شکل میں سرکار کو دیکھنے کا موقع ملا ہے لوگوں نے اور بھی مواقع ذکر کیے ہیں لیکن قرآن کریم سے یہ دو موقع بالکل ثابت ہیں اگر یہ زمایت کے مراجے کو اگر حضرت جبریل علیہ السلط والسلام کی طرف لوٹایا جائے جیسا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے تو جب کسی شخص کو آپ جانتے ہوں اور اس کی بہت اچھی پہچان ہو آپ کے ساتھ تو وہ جو بات لے کر آ رہا ہے اس میں دھوکہ نہیں ہو سکتا کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہی ذات جو ہے ہمیشہ آتی ہے اور یہ یہ ان کی علامتیں ہیں وہ تمام ان میں پائی جاتی ہیں اور اسی شان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہی لے کر آتے ہیں تو اس میں کسی اور ملاوٹ کا اندیشہ نہیں رہتا تیس میں پارے میں جو انتیس پاروں کا خلاصہ قرآن کریم نے بیان کیا اس میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے ان نول رسول کریم ذی العرش مکین متعین سما امین یہاں تک حضرت جبریل علیہ السلات والسلام کی تمام خوبیاں اور ان کی کوالٹیز اور ان کی صفات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے حضرت جبریل علیہ کی طاقت کیا ہے پہلے بھی بدلایا اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ایک قربے پر لاکھوں انسانوں کی بستی کو اٹھاتے ہیں اور اوپر بلندیوں پر لے جا کر وہاں سے پٹک دیتے ہیں اور اتنی سی بات نہیں ہے آپ کی آواز اور گرج کا عالم یہ ہے کہ ایک چیخ کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کے کلیجے چاک ہو جاتے ہیں ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کمزور آدمی کوئی چیز لے کر آ رہا ہو تو کوئی دوسرا اس سے چھیننے کا لالچی ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ وہ ڈائمنڈ لے کے جا رہا تھا بیچ میں سے اس کو چھین لیا اور اس کو بھی ختم کر دیا اور ڈائمنڈ بھی لے کے چلا گیا یہ کمزوری کی علامت ہے مضبوط آدمی کے پاس سے کوئی چھیننے کی ہمت نہیں کرتا بھائی لاکھوں روپے لے کے جا رہا تھا اچانک جو ہے کسی نے حملہ کیا اسے مار دیا پیسہ لے کے چلا گیا حضرت جبریل علیہ السلاۃ والسلام اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھ ہی نہیں سکتا اس لیے قرآن کریم میں کسی اور کے کلام کے داخل ہونے کا تو امکان نہیں اور یہ کلام اللہ کا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہے یہ صورت پہلی مرتبہ کب دیکھا حضرت جبریل علیہ والسلام کو فرمایا کہ پہلی مرتبہ حضرت جبری علیہ سلاد والسلام کو اصلی شکل میں دیکھا مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت وحی کے زمانے میں فطرت وحی کے زمانے میں دیکھا اور شہر مکہ میں دیکھا اس کو مختلف روایتوں نے ثابت کیا ہے اور قرآن کریم کی آیات بھی اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام والسلام کے چھ سو پر ہیں اور عالم یہ ہے کہ جب افق پر میں نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کے اوپر اس سے کرسی پر بیٹھنا بھی ثابت ہوا علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر تو کسی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسجد میں اتنے بڑے محدث کرسی پر بیٹھے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے اللہ والوں کو کچھ دلوں کے حال کا اندازہ اللہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے ایک تو روایت یہ بیان فرمائی فوری طور پر کہ کرسی پر بیٹھنا یہ ثابت ہے حضرت جبری علیہ السلام کو کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرسی کا استعمال اگر ممنوع ہو تو ملک اور فرشتہ کیوں بیٹھتا ایک بات تو یہ دوسری دلیل مسلم شریف کی ایک روایت ہے کتاب منگوائی فوراً اور مسلم شریف کی وہ روایت نکال کر دکھلائی خاتون حاضر ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا کوئی صاحب آئے تھے مسجد نبوی میں اور انہوں نے جو سوالات کیے اس کا سرکار نے تفصیلی جواب دیا تو اس وقت مسجد میں کرسی بچھائی گئی اور یہ کرسی کے پیر جو ہیں وہ لوہے کے تھے تو مسجد میں بھی کرسی پر بیٹھنے کی گنجائش ہے تو ایک مرتبہ تو حضرت جبگی علیہ السلام کو ایشان کے ساتھ دیکھا کہتے ہیں ایک ہی پر اتنا ہے کہ چاروں طرف افق پر پھیلا ہوا نظر آتا ہے علماء نے لکھا کہ میزان جس کے اندر اعمال کا وزن ہوگا وہ اٹھانے والے جبریل علیہ السلام ہوں کیونکہ وہ شخصیت کے اعتبار سے بھاری بھرکم ہونے کے اعتبار سے اتنی وزنی شخصیت ہیں سرکار پر ایک روب سا تاریخ ہوا ان کے دیکھنے کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ کوئی غیر معمولی چیز دیکھنے سے انسان کی طبیعت پر ایک اثر پڑتا ہے وہ اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے دوسری مرتبہ دیکھنا بھی قرآن کریم میں ہے برماتے و لطن راہ نز لطن اخرا اند رتیل منتہا راہو سے مراد کون ہے کس کو دیکھا زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ سلاد والسلام کو دیکھا یہ دوسری بار کا دیکھنا ہے اصلی شکل کے اندر اور حضرت جبریل علیہ السلام کا انسان کی شکل میں متشکل ہو کر آنا تو کئی مرتبہ ہے جب وہی لے کر آتے تھے تو بڑی حسین شکل میں آتے تھے اور ایک بڑے حسین صحابی تھے جو یمن سے آئے تھے دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں آتے تھے الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ نورانی مخلوق ہیں نور سے بنائے گئے ہیں فرمایا کہ جسم نوری یا دشک کلون اشکالین شاؤ وہ کسی بھی شکل کے اندر متشکل ہو سکتے ہیں لیکن پھر لکھا کہ یتشکلون اشکالین جمیل و اشکالین حسن اچھی شکلوں میں متشکل ہوتے ہیں نورانی ہے تو نورانی لوگوں کے شکل میں متشکل ہوں گے اچھی شکل میں آئیں گے حسین شکل میں آئیں گے اور جنات جو ہیں وہ جسم ناری یون یا بھی جون سی شکل میں متشکل ہونا چاہیں وہ متشکل ہو سکتے ہیں لیکن جو برے قسم کے جنات ہیں وہ بری شکلوں میں متشکل ہوتے ہیں اچھی جنات اچھی شکل میں متشکل ہوتے ہیں پھر ایک بات اور بھی لکھ دی کہ جون سی شکل میں متشکل ہو جائیں گے جنات ان کی تمام خوبیاں اور ان کے تمام قوائف جو ہیں ان کے اندر پڑ جائیں گے مثلا سانپ بن گیا کوئی جنات تو سانپ کی جو تاثیرات ہیں اور قواعد ہیں وہی اس کے اندر ہوں گے چنانچہ مار دیا تو مر جائے گا ورنہ جنات کو مارنا مشکل ہے لوگ جو ہے اس کو قبضے میں لاتے ہیں اس کو بوتلوں میں بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ قبضے میں رکھا ہے کاروبار ہے اپنے اپنے اعتبار سے سب کرتے ہیں اچھا کاروبار ہے بغیر کیپیٹل کا کاروبار ہے کچھ بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں آپ کو بیس ہیں آپ کو چالیس ہیں کہاں گننے جائے گا اور کون سی آنکھیں ہیں لوہے کی اس کے پاس کے اس کو نظر آئے گا ہاں ان کی آنکھیں البتہ یہ سب دیکھتی ہیں لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جنات کا وجود نہیں ہے قرآن کریم سے ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے جنات کا وجود اور جنات کا کسی کو پریشان کرنا یہ بھی ثابت ہے لیکن ہر ایک کو کرتا ہے اور ہر جگہ یہی ہے یہ کہنا مشکل ہے اب یہ تو جنات کو قابو میں کرنا فلاں کرنا یہ تمام کرنے والے کرتے ہیں ہمارے ایک صاحب تھے ان کو بہت شوق تھا جنات کو قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے چالیس دن تک مچھلیوں کو کئی کلو مٹھائی کھلائی لیکن چالیسویں دن جو ہے رات کو ایک جنات رونما ہوا جس کی حیات یہ تھی کہ چھت تک اس کا سر گیا تھا اور اس نے لائٹ آن کیا تو جہاں بستر سے بہت دور سویچ تھی وہاں تک ہاتھ دراز کر کے اس نے سویچ آن کر دی اس کے بعد جو ہے وہ صاحب اٹھے ان کو اٹھایا کہ اٹھیے بھائی آپ کون ہیں کہا وہ چالیس دن تک جس پر محنت کی میں وہ ہوں اب میں آپ کے تابع ہو چکا ہوں فرمائیے کیا آپ کی خدمت انجام دی جائے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بڑی خدمت یہ ہے کہ آئندہ تشریف مت لانا ورنہ یہاں سے جنازہ میرا نکلے گا خیر تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب جنات کسی شکل کے اندر متشکل ہو جائیں تو پھر اس کے وہ جانور کے جو قوائف اور اثرات ہیں وہ تمام اس کے اندر رہیں گے مار دو تو مر جائے حضرت جبریل علیہ سلاۃ وسلام حضرت دہیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حسین جمیل صحابی کی شکل میں رونما اس کے علاوہ بھی آئے ہیں لیکن اصلی شکل حضرت جبری علیہ السلاۃ والسلام کی دیکھنے ہے اس میں ایک کلام ہے کہ دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ ان دا سدرت المنتہا سدرت المنتہا کے پاس دیکھا سدرا کس کو کہتے ہیں سدرا بیری کو کہتے ہیں کہاں ہے یہ سدرا ایک کال یہ ہے کہ چھٹے آسمان پر ہے ایک کال یہ ہے کہ ساتویں پر لیکن علماء نے تدبیق دی ہے کہ سدرا پر بیری کا جو درخت کہا جاتا ہے جس کے پھل جو ہے ایک ایک مٹکے کے برابر ہیں اور اس میں گٹلی کا نام و نشان نہیں ہے یہاں جو بیر ہوتے ہیں اس میں چھلکا ہوتا ہے اور گٹلی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جنت کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جس کے اندر گٹلیاں اور پھینکنے کی نوبت آئے وہ تمام معقول ہے معقول پھلوں میں کون سے پھل ہیں جو انتہائی طور پر معقول ہیں کہ ان کا کوئی حصہ آپ کو پھینکنا نہیں ہے جیسے انجیر وہ کل کا کل کھایا جاتا ہے تازہ ہوں گے تو آپ پورا کھا لیجیے اس میں اس کی گٹلیاں بھی ہے اس کی اسکیم بھی ہے اور اس کا مغز بھی ہے یہ سب کھانے کی چیز ہے تو جنت کے پھل اس طرح کے ہوں گے جو پورے کے پورے معقول ہوں گے اس میں کوئی چیز پھینکنے والی نہیں کیونکہ یہ پھینکنا نکالنا یہ تکلیف ہے اور تکلیف نام کی کوئی چیز جنت میں نہیں ہے آرام نام کی کوئی چیز جہنم میں نہیں ہے جتنی تکلیفوں کا تصور ہو سکتا ہے وہ سب جہنم میں ہے اللہ اور جتنی راحتوں کا تصور ہم کر سکتے ہیں اور وہ تصور سے بہت بالا ترار بہت آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو رکھا ہے کہ مالا آئین ان رات ان سمیت ولا خطر اعلی پھل بشر تو وہاں کے پھل ایسے ہیں وہاں جو باغات ہیں اور جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کے اندر شاندار تندیلیں اور شاندار جھاڑ فانوس لگے ہوئے ہیں جو انتہائی طور پر چمکدار ہیں اور اس کے حسن کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور انوار چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ چھٹے آسمان پر جڑے ہیں سدرا کی تو ساتویں آسمان پہ شاخیں ہیں اس قدر عظیم اور بڑا درخت ہے اس کے پتے انتہائی طور پر زبردست ہیں حضرت علیہ صلاحۃ والسلام کے واقعات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آگ لینے کو گئے تو سامنے چلتے ہوئے ان کا کی واد المقدس تو توا جب وہاں پہنچے تو ایک روشنی نظر آئی جو دور سے آگ کی طرح نظر آ رہی آگ کی ضرورت تھی تشریف لے گئے اور وہاں وہ آگ کا عالم بڑا عجیب و غریب دیکھا وہ عالم یہ دیکھا کہ یہاں دنیا میں جو آگ ہوتی ہے کوئی بھی چیز اندر ڈالو تو جلا کے خاص کر دیتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ جو درخت میں آگ لگی ہوئی ہے وہ کوئی ایسا نور ہے کہ جس پتے پہ جا کے لگتا ہے وہ پتا جو خراب ہو گیا اچھا ہو جاتا ہے اور جلانے کے بجائے اس کے اندر روشنی اور جلا اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے سمجھ گئے کہ یہ وہ آگ نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ وہاں حضرت جبریل علیہ السلاۃ وسلام کو ایک مرتبہ اور دیکھا ان المنتہا کہاں ہے یہ فرمایا سدرت المنتہا کے پاس ان دہا جنت الماوا وہاں ہے جنت یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلا یاد رکھو کہ عقیدوں کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور عقائد جو ہے وہ ایمان کا بہت بڑا جز ہے اس لیے ہمارے مشاعر جو ہیں جب بیعت کراتے ہیں تو عقیدوں کی پختگی کا بھی وعدہ لیتے ہیں یہاں تک کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی تکرار کرواتے ہیں رسے افراد کر ملا و ویلی و ہو لا کے رے ولق رے خیر و رہی من اللہ تعالیٰ کیونکہ تقدیر کے بارے میں لوگ بہت زیادہ تشویش میں رہتے ہیں اور اس میں کافی شک رہتا ہے فرما یہ شک نکل جانا چاہیے ایمان یقین کا نام ہے عقیدوں کی پختگی کا نام ہے شک کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے بس مانو اور مانو اس لیے علماء نے فرمایا تقدیر کے بارے میں لمبی بحثیں مت کرو ورنہ الجھن میں آ جاؤ گے اور یقین کے بجائے شک میں مبتلا ہو کر کہیں ایمان کے بغیر دنیا سے جاؤ گے اس لیے بس خاموش ہو جاؤ کیونکہ یہ آپ کو بہت دور تک لے جائے گی اور یہ نہیں لے جاتی اصل میں شیطان رکھنے تلاش کرتا ہے کمزور پہلو تلاش کرتا ہے وہاں سے لے کر آپ کو عقیدوں کی خرابی تک لے جاتا ہے وہاں سے ایمان کی کمزوریاں آتی ہیں وہاں سے یہ محل ختم ہو جاتا ہے پھر آدمی نام کا رہ جاتا ہے عقیدوں کی عمدگی اور عقیدوں کی پختگی میں ایک بات یہ ہے کہ جنت حقیقت ہے اور شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل پہ خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے غالب شاید نشے میں یہ بات کہی ہوگی اچھا شاید ایسی بات نہیں کر سکتا اس لیے یہ شوہرا کا ٹھکانا نہیں کب کیا کہہ بیٹھتے ہیں ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن لیکن دوسری طرف جو ہے اس کو ایک خیال قرار دیا ایک تصور قرار دیا جنت تصور نہیں جنت کا تصدیق ہے جنت تو تصدیق کا نام کہتے ہیں جانتا ہوں ثواب تا تو ذوق پر طبیعت ادھر نہیں آتی لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جانتا اگر ثواب تا تو ذوق پھر کیا بات تھی کہ طبیعت ادھر نہ آتی پھر تو اور طبیعت ادھر آنی چاہیے پھر کیوں نہیں آتی نہیں آتی تو تمہارے عقیدے میں بگاڑ میں تمہارے ایمان میں کمزوری ہے تمہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں بھروسہ نہیں فرماتے جنت حقیقت ہے ہمارے یہاں طلبہ الحمدللہ عقائد کی درستگی کے لیے کتاب پڑھتے ہیں عقیدت التحاوی بھی پڑھایا جاتا ہے اور شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر یہی باتیں ہیں کچھ لوگ دنیا میں رہے ہیں جو کچھ چیزوں کو نہیں مانتے کچھ جنت کو نہیں مانتے کچھ جہنم کو نہیں مانتے میزان کو نہیں مانتے حساب کتاب کو نہیں مانتے وہ اس زمانے میں معتزلہ کہہ رہتے تھے موجودہ دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کوئی عقیدہ دنیا میں اور کوئی فرقہ وجود میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوتا وہ مختلف شکلوں میں باقی رہتا ہے اس کے نام بدلتے ہیں ان کے حالات بدلتے ہیں ان کے قواعد بدلتے ہیں اور ان کی کیفیتیں اور ان کے سوچنے کے انداز بدلتے ہیں لیکن وہ موجود رہتا ہے آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں بھائی جنت کہاں ہے بتاؤ تو بھائی اس کے لیے تو مرنا پڑتا ہے نا تب پتا چلے گا کہ جنت کہاں ہے جہنم کہاں ہے ہمارے حضرت محمد قمر جماں صاحب دامد برکاتم نے ایک کتاب لکھی ہے کئی جلدوں میں اقوال سلق اس میں جو علماء بزرگ چلے گئے ان کے اقوال لکھے فرماتے ہیں الہ آباد میں ایک بزرگ تھے ان کو جا کے کتاب دیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا کتاب ہے بتلایا کہ یہ بزرگوں کے اقوال ہے سلف کے اقوال نقل کی تو انہوں نے کہا اس میں میرا تذکرہ ہے میں بھی بزرگ ہوں میرا کہیں تذکرہ ہے تو حضرت ان کا تذکرہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اچھا تو تمہاری کتاب میں آنے کے لیے مرنا بھی ضروری ہے تو بھائی جنت اور جہنم جو ہیں آنکھ بند ہونے کے بعد یہ تمام حقیقتیں آ جائے گی لیکن پھر بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں کوئی چاہے کہ جنت کو دیکھوں تو نبی کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کوئی چاہے کہ جہنم کو دیکھو تو نبی کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اللہ نے نبی کو دکھایا اور یوں کہا کہ نبی کی آنکھوں پہ بھروسہ کر لو اور نبی کی باتوں پہ بھروسہ کر لو اور نبی کی زبان پہ بھروسہ کر لو اور وہ جو کہہ دے اس کو مان لو تو اس کا دیکھنا تمہارا دیکھنا ہے تم نبی کو مانتے ہو نہیں مانتے اور کیا مانا شاجہ مزدوق مانا یہ مانا کہ آپ کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی اور نبی کی کسی بات میں شک ہو جائے تو ایمان رہے گا کیا قرآن کریم کی کسی حقیقت کا انکار کرنے کے بعد کسی کا ایمان رہے گا کیا قرآن کریم کے کسی حرف کا جو قرآن کا حرف ہو اور انکار کرے تو ایمان رہے گا کیا فرماتے ہیں جنت کا تذکرہ قرآن کریم نے کر دیا اور اس کے وجود کو بتایا کہ سدرت المنتہا موجود جہاں تشریف لے گئے سرکار معراج میں اور آپ نے دیکھا وہاں اور جنت الماوا ماواسل میں ٹھکانے کو کہتے ہیں جنت جو ہے وہ بھی سرکار نے دیکھی جہنم بھی کئی بار اللہ نے دکھائی اور وہاں دکھائی اور محراب میں بھی دکھائی دنیا میں محراب میں دکھائی سرکار کو کہ یہ جنت ہے اور جہنم ہے اور بتلائیے اس سے بڑھ کر اور کیا یقین چاہیے اب جنت ہے کہاں تو اس کا تعین یہ ہو گیا کہ آسمان کی بلندیوں میں ہے ان دسدرت تل وہاں سے جنت جو ہے شروع ہوتی ہے اب جنت کتنی ہے کہاں تک ہے کتنی کتنی اس کی اقسام ہے اور کتنا کتنا اس کا حجم ہے اور کتنی اس کی عظمت ہے طویل گفتگو ہے لیکن ہے جنت اتنا مان لو اور بہت بڑی جنت ہے یہ بھی مان لو اور حادیث نے اس کو ثابت کر دیا یہ بھی اپنی جگہ مان لو چنانچہ شرح عقائد میں لکھا ہے الجنت و نار الن موجود ابھی موجود ہے یہ نہیں کہ بنائیں گے تیار کریں گے بعد میں ابھی موجود ہے جہنم کہاں ہے اس کے بارے میں کلام ہے ایک قول یہ ہے کہ جہنم جو ہے یہ سمندروں کے بھی نیچے اور جب اللہ چاہیں گے تو یہ سمندروں کو خشک کر دیں گے اور اسی کے نیچے سے ایک لاوا اٹھے گا اور آگ بن جائے گی یہ جہنم ہوگی اب لوگ تحقیق کرتے ہیں سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے اور کھودتے ہوئے جب یہ پتا چلا کہ تختہ سرا اور زمین کے نیچے اور تحت آبد جو ہے وہ جہنم ہے تو انہوں نے کھودنا شروع کیا ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علم پڑھنے آتے ہیں ان کو بتلایا کہ زرابا کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے ہوا کی زمین زربا کے اندر پوشیدہ ہے بےچارا سوری قسم کا بچہ تھا ابھی ابھی آیا تھا پوشیدہ ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آتا اتنا تو کتنا پوشیدہ ہے اینک لگاتا ہوں تو بھی نہیں دکھتا پوشیدہ ہے مولانا فرماتے جاتے ہیں دربا کے اندر ہوا کی زمین پوشیدہ ہے کئی بار جا کے مولانا کو پوچھے تو ایسے ہی تصور میں پوشیدہ ہے جب دربا کہو تو ہوا کو سامنے رکھو پوشیدہ ہے نکل آئے گھر گیا جا کر کتاب کو اس نے خریدنا شروع کیا اور ورق پھٹ گیا اس کے نیچے سے ہوا نکلا کہا یہ نیچے والے صفحے کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے دوسرے دن مولانا کو اطلاع دے دی کہ یہ شرح ہے آشیا اس پر لکھ دیجیے کہ اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے ذربا کی زمین تو نیچے والے صفحے میں خریدنے سے نکل سکتی تو فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جہنم ہے کہاں تو سائنسدانوں نے کھودنا شروع کیا مفسرین فرماتے کھودنے کے بعد اب تک جو محنت ہوئی ہے زیر زمین جو ہے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں کئی جو ہے نیچے ٹیوبس تیار کی گئی ہیں ان کے اندر ٹرینیں چل رہی ہیں ان کے اندر گاڑیاں چل رہی ہیں سمندر کو جو ہے اوپر چھوڑ دیا ہے اور اس کے نیچے سے راستہ بنایا پورا سرنگ جو ہے تیار کیا ہے دیکھنے والے جو پیرس جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لندن سے نکلے آپ پیرس پہنچ گئے اور وہ تحتل باہر پہنچ گیا اتنی ترقی تو کر لی لیکن کتنا کھودا ہے فرماتے ہیں چھ میل کھودنے کے بعد ایک سخت قسم کا پتھر آ جاتا ہے جس کو دنیا کی کوئی مشین توڑ نہیں سکتی طرح طرح کی مشینیں ایجاد کی اور کوشش کی کہ یہ پتھر کو توڑا جائے اور معلوم کیا جائے کہ لوگ کہتے ہیں جہنم نیچے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ لیئر کے بعد وہ آگ ہو اور وہ جہنم ہو لیکن توڑنا ممکن ہی نہیں رہا جب اللہ چاہیں گے تو وہ پتھر توڑ دیں گے اور اندر سے آگ جو ہے نکل آئے گی اور سمندر آگ میں تبدیل ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے اور آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں جاؤں کشمیر جانا ہو تو آدمی کو جیب میں پیسہ چاہیے ٹکٹ بک کرانا ہے وہاں رہنا ہے خرچہ کرنا پڑے گا روزانہ شملہ اور کشمیر کے خواب تو دیکھتا ہے لیکن جیب میں جو ہے پیسہ نہ دارد ہو تو کشمیر کے خیالات سے کیا ہوتا ہے آج ہمارا بھی عالم یہ ہے مولانا جنت کے احوال بیان کرو لیکن جانے کی فکر نہیں ایک آدمی آیا تھا میرے والد صاحب کے پاس حضرت میرے دو بیویاں ہیں اب جنت میں مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے نے کہا پہلے جنت کی فکر تو کر پہلے محنت تو کر کے تو جنت میں جائے تو پھر کون سی ملے گی یہ فکر کر ابھی تو تیرا ہی ٹھکانا نہیں ہے کہ تو جائے گا کہاں پہلے آدمی اس کی محنت کرے یہ جنت جس کو حقیقت کہا وہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کوئی تدلیل متقین متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے تو متقیوں کو اپنی زندگیاں یعنی ایمان والوں کو تقوا اور اللہ کے ڈر کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنی چاہیے وہاں تقریر کر رہا تھا تو ایک بات یاد آئی تھی ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر زندگی رمضان جیسی گزارو گے تو موت تمہاری عید کی طرح ہے اگر زندگی تم نے رمضان کی طرح گزار لی تو اللہ تمہیں موت جو دے گا وہ عید کی طرح ہوگی بس آدمی اس طرح تمام محارم سے اور تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر روزہ دار بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آنکھ بند ہوتے ہی جنت کی نعمتیں اس کو جاری فرما دیں گے اور یہ سلسلہ برزخ سے جاری ہو کر طول طویل جو زندگی اللہ دینے والے ہیں وہاں تک انشاءاللہ برقرار رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کرنے کی توقع آج بہت زیادہ جو ہے ہمارے پاس کاغذات ہیں مختلف خبریں ہیں اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اصغر بھائی جو ہمارے شاکر بھائی کے بھائی تھے وہ اچانک جو ہے بیمار ہو کر رمضان مبارک کے بعد دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلیٰ میں ان کو بہترین مقام عطا فرمائے ہمارے حضرت مفتی عارف حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خادم رہے ایک عرصے تک ان کو لے جانا لانا اور ان کو اپنی گاڑی پر مسجد کے پاس چھوڑنا دوبارہ گھر تک پہنچانا بڑی خدمت انجام دی اللہ تعالیٰ اس کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے علماء سے محبت رکھتے تھے یہ خاندان کو ان کے والدین کو علماء سے بڑا ربط رہا محبت رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ محبت کو ان کی آخرت بننے کا اور عاقبت سنورنے کا ذریعہ بنا دے اور بیمار ہیں کوئی خاتون چکلی میں ان کے لیے دعا کی جائے اور اس کے علاوہ عبد عبداللطیف بھائی بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائی جائے اور ملک رحیم صاحب کا انتقال ہوا مفترت کی دعا فرمائیں اور ادنان لاہور والے ان کی گردوں کے ٹرانسفر کا آپریشن ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کا عطا فرمائے اور سوگرا بی بی عبد القادر مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرمائیں عرفان بھائی ملک کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا دعائے مغفرت فرمائیں ان کے لیے اور عباس بھائی ملک کی بھابھی صاحبہ پیرالسس کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے شفا کے واسطے دعا فرمائیں رخسانہ بانو سلیم شیخ کا انتقال ہوا مغفرت کی دعا فرمائیں اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اپنے اپنے مرحومین کے بارے میں اور کچھ لوگوں نے اپنے بیماروں کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی ہے ہمارے حضرت امیر صاحب بھی بیمار چل رہے تھے رمضان المبارک سے ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ صحت دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے ہمارے طلباء کے لیے بھی دعا فرمائے اب مدرسہ شروع ہو گیا ہے اللہ عافیت کے ساتھ انہیں علم نافع اور عمل صالح سے وابستگی نصیب فرمائے اور ان کے آنے کا جو مقصد ہے اللہ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے اللہم لک الحمد کما انت اہل وصل علی محمد کما ہوا اہل وفعل بنا ما انت اہل انکا انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار اللهم انا نسلک الخدا والتقا والعفاق والغنى نسلک العافية فی الدنیا والآخرہ اللهم اشف عالالنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف عالالنا واسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا و موت المسلمین اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات یا دافع البلیات یا شافی الامراض انکا علا کل شی قدیر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خدائیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے الہ العالمین دین کی نسبت سے ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما قرآن کریم کی نسبت سے ہمارا جمع ہونا قبول فرما اے اللہ تیری یادوں کے نقطۂ نظر سے ہمارا جمع ہونا قبول فرما اے اللہ ہمیں تیرا دھیان نصیب فرما اے اللہ ہمیں تیرا ذکر نصیب فرما اللہ ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے تازہ فرما اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما اللہ ہمارے دلوں کو بیدار فرما اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو ذاکر فرما اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر فرما اے اللہ ہر وقت تیرا دھیان نصیب فرما اے الہ العالمین دل کی مردنی کو دور کر دے اور اللہ دل کو زندگیاں دے دے تیری یادوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں روحانی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ غفلتوں سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ ایمان پر جو لوگ دنیا سے گئے ہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے دے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور اللہ جتنے ان کے رشتہ داران ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما دے اے اللہ دور دراز سے تیرے نام کی نسبت سے تیرے دھیان کی نسبت سے آنے والوں کا آنا قبول فرما دے خدمت کرنے والوں کا خدمت کرنا قبول فرما لے اپنی رضا کا اسے ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما غیب سے ہماری تربیت کے سامان فرما اور اللہ مشاعت کے فیض کو جاری ساری فرما سلسلوں کے فیوز ہمیں عطا فرما اللہ ہر قسم کی محرومیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اس مجمع کی مفکرت فرما جن جن لوگوں نے جو جو مرادوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوں اپنے فضل سے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما اور اللہ قسم کے شرور سے فتن سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما چاروں طرف دنیا میں ایک عجیب غریب قسم کا ماحول قائم ہے اور اللہ اسلام پر آ بنی ہے چاروں طرف سے حالات ہیں اپنے فضل سے اللہ یاری مددگاری کا معاملہ فرما اپنی نصرتوں کا غیر سے فیصلہ فرما اور اللہ غیر سے مدد کے فیصلے فرما جہاں جہاں مظلوم پریشان ہیں اور ظلم اور ستم کی چکیوں میں پیسے جا رہے ہیں اے اللہ ان تمام کی غیب سے نصرت کے فیصلے فرما دے رحمت کی ہوائیں چلا دے ان کے دلوں کو شانتی اور سکون عطا فرما دے اللہ ہمارے ملک کی یہاں رہنے والوں کی حفاظت فرما پوری انسانیت کی اور مخلوق کی حفاظت فرما اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما ہمر رحمین ذکر کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اجتماعی ذکر صرف ترغیب کے لیے ہے یہ ہمیشہ کا ضابطہ نہیں ہے اپنے طور پر جن کو جو اوراد بتائے ہیں یا جو ذکر بتائیں اس کو انفرادی طور پر پورا کرتے رہیں اور اس کی پابندی کریں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت چیز چیز کے ذکر نہیں کرنا بلکہ اس میں اعتدال اور درمیانی درجہ جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا ہے اصل تو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اور ہمارے یہ دل کی دنیا بالکل ٹھپ ہو جاتی ہے اس کو کچھ حرکت میں لایا جائے اس کے لیے یہ محنت کی جاتی ہے اور ہمارا محنت کرنا کیا محنت کرنا ہے اور ہمارا نام لینا کیا نام لینا ہے یہ تو اللہ یہ قبول فرما لے ٹوٹی پھوٹی محنت جو ہے اس کو منظور کر لے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کا ہمیں جو ہے عاشق بنا دے اور ہر دم کا ہر آن کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے اصل چیز تو یہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اب لوگ کہتے ہیں ہاں، اس سے کیا ہوگا ہوگا یہ کہ اتنی دیر اللہ کا نام لینا نصیب ہو گیا وہی بڑی بات یہ وہ دور ہے کہ لوگ گھنٹوں کے گھنٹوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہر وقت اللہ کی نعمتوں کے بیچ میں رہ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں یہ غنیمت ہے کہ اللہ نے دور دراز سے ہمیں اس کا نام لینے کے لیے جمع کیا تو اللہ کا انعام ہے یہ خصوصی رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں یہاں جمع کر دیا کہ جمع ہونے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کے جھمیلوں میں سے اللہ تھی نکالا اور اپنا نام لینے کے لیے تھی نے ہمیں قبول کیا دنیا میں بہت ہیں اور دنیا والوں کے نام لیتے ہیں طرح طرح کی چیزوں کے نام لیتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی تو ہمیں فخر تو نہیں کرنا چاہیے لیکن شکر کرنا چاہیے اللہ تو نے اپنا نام لینے کے لیے تو تو ایسا غیور ہے کہ جو ذرا مچل کر چلے تو اس کو نام لینے کی توفیق بھی نہیں دیتا لیکن تو نے نام لینے کی توفیق ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو دے دی تیرا تو نام اتنا پاک ہے کہ نہ کہنا چاہیے کہ نام ہی مت لینا میرا لیکن پھر بھی تو نے اجازت دے دی بلکہ حکم دیا پر اللہ مجھے یاد کرو وہی بات ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ان شاء اللہ اللہ کا پھر اللہ کا پھر اس کے بعد ان اللہ اللہ کا اور پھر اس کے بعد اللہ اللہ کا تھوڑا سا ورد کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے طریقہ بتایا ہے پہلے بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کیسے کیا جائے ناف سے دماغ کی طرف یعنی نیچے سے اوپر سر کو لا کے اندر اٹھاتے ہیں الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جاتے ہیں الا اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے دو انگل نیچے ایک ضرب جو ہے وہ لگائی جاتی ہے اگر کسی کو یہ بالکل نہ آتا ہو کہ وہ سلسلے سے وابستہ نہیں ہے اور اسے نہیں آتا تو لوگ پڑھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں لیکن سلیقے اور طریقے سے جو بزرگوں نے بتائے ہیں کچھ نہ کچھ فائدے اس سے مرتب ہوتے ہیں اور اس کی کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں ان حکمتوں کو سامنے رکھ کر کس طریقے سے کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے सिवा معبود حقیقی کوئی نمی کوئی نمی اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نمی ہے کوئی نمی تیرے سوا مقصود رقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود رقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رگے بس تادم آخر گرد زبائے میرے لا لا الہ لوگ لا إلا الله لو را ہلو را ہلوا ہلو را لو را ہل لا لا ہلو لا لا جسيما كثيرا كثيرا إلا إلا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 کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا ہے تو اب سے تھوڑی دیر تک آنکھیں بند ہو جسم میں نقل و حرکت نہ ہو سر کو دل کی طرف جہاں ضرب لگائی ہے ذرا سا جھکا کے رکھنا لگاتار یہی تصور رکھنا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو اب مراقب رہیں گے چند منٹوں کے لیے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اگر ماں بہنیں بیٹھی ہوں تو بھی روشنیاں بند رکھیں لگاتار مراقبہ کریں اور گھروں پر بھی کریں کسی شیخ سے بیت ہوں یا نہ ہوں اس مراقبے میں کوئی حرج نہیں سب کر سکتے ہیں بےدار چو بیدار شو شو بیدار بیدار شو رفلتوں میں ڈوبے ہوئے دلوں کو جگانا ہے در ذکر حق مشغول شو شو شو مشغول مشغول اللہ کی یاد میں مشغول ہو جانا اصل ہے زندگی کا خلاصہ زیست کا حاصل ہی اللہ کی یاد ہے جسے اللہ کی یاد نصیب ہوئی اسے زندگی مل گئی اور جس کی زندگی سے اللہ کی یاد نکل گئی وہ گندگی رہ جاتی ہے عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے تو آیا تاک اللہ کے دنیا میں کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے ہی نگو بس خطاوار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا الہی بتا چھوڑ سرکار تیری کہاں جائے یہ بندلا چار تیرا کہاں جائے جس کا نگو کوئی تجھ بن کسے ڈھونڈ جو طلبگار تیرا مرض لا دوا کی دوا کی سچا ہے میرا میں بیمار تیرا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چالتا ہے میں تجھ سے ہوں یارب طلبگار تیرا گناہ میرے حد سے زیادہ یا یارب مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا سدا خواب غفلت میں سوتا میں نیک دم ہوا بیدار تیرا میری مشکلیں ہو آسان یکدم جو ہو رے کرم مجھے ایک بار تیرا کرم کیجیے میرے لائی لگے جب کہ بخش بازار تیرا بھاوم رکھ امید امداد حق سے تجھے غم ہے کیا رب ہے غم کار تیرا الہی وہ میری مناجات مقبول کہ رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا جب بھی مراقبہ کر رہے ہوں ایک بات ضرور سوچنا چاہیے کہ آج تو کہا گیا میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی آج کہا گیا تو میں نے نقل و حرکت بند کر دی ایک دن وہ آئے گا کہ میری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی میری آنکھیں کون بند کرے گا مجھے کوئی پتا نہیں ہوگا میں کہاں پڑا ہوں گا مجھے کوئی نہیں ہوگا کون اٹھا کے لے جائے گا کون قبر میں دفنا دے گا سب تمنا اور خورادوں کا ڈھیر بن جائے گا قبر کی مٹی کا معاملہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لکا الحمد کلہو ولکا الملک کلہو ولکا الشکر کلہو ویلیک یرجع الامر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 سلو یا شانا ولا تک اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اللہ ہم بہت غافل ہیں اللہ بہت گناہ گار ہیں اللہ بہت فتح کار ہیں اللہ بہت ریا کار ہیں اللہ بہت ضیا کار ہیں بہت مجرم اور خطا کار ہیں اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں پھر بھی تیری مغفرت کے گار ہیں اللہ گندے ہیں اور بہت گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں اللہ تیرے نبی کے نام لیوا ہیں اللہ تیرا نام لینے والے ہیں اللہ کرم کی بھی دے دے اللہ مغفرت کے پیسے فرما دے اللہ در در کی ٹھو کھا کھا کے مارے کھا کھا کے زلیل ہو ہو کے پھر تیرے دروازے پہ آئے ہیں اللہ اپنے دروازے سے ہمیں نکال نہ دے اللہ ہمیں محروم نہ فرما دے اللہ یقیناً ہم مجرم ہیں تیری نعمتیں کھا کر تجھے بھولتے جا رہے ہیں تیری نعمتیں کھا کر شیطان کو راضی کرتے جا رہے ہیں اللہ نفس اور شیطان دونوں میں ہمیں برباد کر دیا ہے العالمین ہمارے دل کی دنیا کو بنا دے اللہ یہ بڑے بڑے جرائم کو معاف فرما دے اللہ ہمیں نیتیوں کا خوگر بنا دے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما دے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے اللہ ہم نے اپنے دلوں کو مردہ کر لیا ہے اللہ اسے ٹھپ کر دیا ہے اللہ اس میں دنیا کو بھر دیا ہے اللہ تیری یاد سے بالکل دور کر دیا ہے اللہ اس وجہ سے دنیا ہمیں اندھیری نظر آتی ہے اللہ روحانی دنیا کی چمک ہمیں نظر نہیں آتی اللہ ہمیں دلوں کے نور نصیب فرما دے اللہ سلسلوں کے فیض عطا فرما دے اللہ نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے اللہ مشاعد کے قیود اور برکات دے دے اے اللہ ہمیں محرومیوں سے بچا دے اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے رو رو کر اپنے گناہ معاف کرانے والا بنا دے تیرے دربار میں سچی توبہ نصیب فرما دے سچی طاقت نصیب فرما دے سو فیصد ایماندار بنا دے ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے قلوب کو شاکر بنا دے اے اللہ ہمارے جسموں کو تیرے احکام پر کاربن فرما دے اے اللہ کاربن فرما دے اللہ ہمیں پوری طرح تیرا فرما بردار بنا دے اللہ سو فیصد نمازی بنا دے اللہ جوانوں کی جوانی کو اللہ بچا دے اللہ انہیں صحیح راستے پر لگا دے اللہ ان کی بھرپور خوبیوں سے ان کو استفادے کی توفیق دے دے اللہ ان کی صلاحیتیں صحیح جگہوں پہ لگنے والی بنا دے اللہ کھیل کود کی دنیا سے انہیں ہٹا دے اللہ نیکیوں کی دنیا میں انہیں لگا دے اللہ فضولیات سے بچا دے اللہ اچھے معمولات میں ان کو لگا دے اللہ تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما دے تیرے کتاب کی تلاوت ہمیں نصیب فرما دے ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما دے ہمارے دلوں کی کھوڑ دور فرما دے اللہ ہماری اصلاح فرما دے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے اللہ دلوں کو جوڑ دے آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے آپس میں محبتیں اور الفتیں عطا فرما دے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے ہمیں متحد فرما دے پورے عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرما دے اللہ جہاں مسلمان جو ہے بری طرح سے مارے اور پیٹے جا رہے ہیں اللہ ان پر رحم کے فیصلے فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ رحم اور کرم کے معاملے فرما دے غیب سے نصرتیں فرما دے اللہ ان کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے چاروں طرف سے گولیاں بھی برس رہی ہیں بم بھی برس رہے ہیں حالات پہ حالات آ رہے ہیں بچے تڑپ رہے ہیں عورتیں بیوائیں ہوتی چلی جا رہی ہیں جوان لٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں قبریں بنتی جا رہی ہیں لاشوں کے ڈھیر لگتے جا رہے ہیں اللہ کرم کی بھیک دے دے اللہ رحم فرما دے اللہ ان مظلوموں کے لیے غیب سے مدد کے فیصلے فرما دے اللہ تیری مدد کے منتظر میں آسمان پر نگاہیں ٹکی ہوئی ہے کہ تیری مدد کب آ جائے اللہ تیری مدد کے فیصلے فرما دے ہر قسم کے ہر قسم کے شروع سے اللہ پوری ملت کی حفاظت فرما دے اللہ پورے مجمع کی اللہ حفاظت فرما اور اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما تیرے نام کی نسبت سے آنا منظور فرما جو مقصد لے کے آئے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرما دے اللہ ہمائے تیرے نام کی چاشنی نصیب فرما دے اللہ تیرے نام کی حلاوت نصیب فرما دے چلتے پھرتے تیرا دھیان اور تیری یاد دے دے اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر منظور فرما میرا رحمتی کے پیر کے روز ایک مجلس اور ہے سگرام پورہ میں عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ شاء you.